جموں وزن پر نمبر دو شرط یہ لگاتے ہیں کہ وہ ہا کو قبول نہ کرتی ہو جمع سے مراد وہ جمع ہے جو ہا کو قبول نہ کرے ہا کو قبول کون سی ہا وہ تا جو حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو قبول کرنے والا نہ ہو ایسا لہذا اس سے ہر وہ جمع مراد ہوگی کہ جس کے آخر میں کیا ہو گول تا نہ آتی ہو ٹھیک ہے تو جمع سے مراد اس کی دو شرطیں جمع کی نمبر یہ کہ منتحل جموں کا وزن پر ہو اور نمبر دو یہ کہ جی نمبر دو یہ کہ ہا کو قبول نہ کرے اس کے آخر میں کیا ہے ہاں نہ آتی ہو اب دونوں کی احتراضی مثالیں آپ کو دیں گے اصل میں آپ کو بتا دوں کہ جمع منتحل جموں اس کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ جمع ایسی جمع کے منتحل جموں جو جمع کی بھی انتہا ہو یعنی اس کے بعد کبھی جمع آ ہی نہ سکتی ہو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جو جمع نہ آ سکتی وہ کون سی جمع نہیں آ سکتی جمع مکسر تو جمع منتحل اس جمع کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی جمع مکسر نہ آ سکتی ہو جمع کی آپ کو پتا ہے دو دو قسمیں ہیں ایک جمع سالم اور ایک جمع کیا جی جمع سالم اور اس کے مقابلے میں کیا آتی ہے جمع مکسر ٹھیک ہے نا جمع مقصر تو جمع سالم وہ کہ جس میں واحد کا سیوا سلامت رہے اور جمع مقصر وہ کہ جس میں واحد کا سیوا کیا ہو جائے ٹوٹ جائے بکھر جائے جی تو جمع مقصر تو اب جمع منتحل سے مراد وہ جمع ہوتی ہے کہ جس کے بعد جمع مقصر پھر نہ آ سکے اس کی مثال میں آپ کو دے دوں مثلا کلب ہے نا کلب کلب ایک کتے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کلبن باریک کے ساتھ موٹا کا دل ہوتا ہے کلبن تو کل گن بری کافی کہتے ہیں کتے کو اس کی جمع آتی ہے اکلوب اکلوبن ٹھیک ہے اس کی جمع آتی ہے اکلوبن اچھا اور جمع منتحل جمو جو ہے وہ اکالیب کے وزن پر آتی ہے اکالیب اس کی جمع منتحل جمو کیا ہے اکالیب ٹھیک ہے تو اکلب اکلب اور اکالیب اب دیکھو یہ جو اکالیب ہے یہ جمع منتحل جموع ہے یعنی جمع کی بھی جمع ہے اب ایسا نہیں ہو سکتا جمع منتحل جموع کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جمع مقصر نہ آ سکے اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اکالیب کی بھی آپ کوئی اور جمع بنا دیں لیکن وہ جمع کیا بنائیں جمع مقصر بنائیں ایسا نہیں ہو سکتا ہاں اگر آپ جمع سالم بنائیں جمع مذکر سالم بنائیں یا جمع منت سالم بنائیں تو وہ آپ بنا سکتے ہیں لیکن جمع مقصر نہیں بنا سکتے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اکالیب کی ایسی کوئی جمع بنا دیں کہ جمع جمع مقصر ہو بلکہ جمع سالم وغیرہ بنا سکتے ہیں یا اکالبات ٹھیک ہے اس طرح آ سکتی ہیں لیکن اس کی کوئی اور جمع مقصر نہیں آ سکتی یہ ہے منتحل جمو یعنی جمع کی بھی انتہا اب اس کے بعد کوئی اور جمع نہیں آ سکتی ٹھیک ہے نا جی دیکھیے گا کتاب میں ام الجم ہو بہرحال جو جمع ہے تو شرط ہو پس اس کی شرط یہ ہے کہ یقون اعلیٰ سیغت منتحل جمو ہے وہ ہو اعلیٰ سیغت منتحل جمو منتحل جمو کے سیغے سیغے پر مطلب یہ ہے کہ منتحل جمو کی آ آ کے وزن پر ہو ٹھیک وہ ہوا یقون بادل الف اب جمع منتحل جمو کیا ہے کہتے ہوا یقون بادل الف الجم حرفان اس کی ایک بات تو یہ ہے اللہ یقون اباد الف الجم عرفان کہ الف جمع کے بعد دو حرف ہوں ٹھیک کا مساجدہ جیسے کہ مساجدہ الف جمع کا مسا اور اس کے بعد دو حرف جیم اور دال تو اس میں آپ نے علم النحو کے اندر پڑھا ہے کہ دو حرف ہوں تو پہلے والا حرف کا ساکن مقصور ہونا ضروری ہے مساجدہ اچھا نمبر دو اور حرف مشدد یہ یا حرف ایک حرف ہو لیکن ہو کیا مشدد ہو مثل دواب ٹھیک ہے مثل دواب اب دیکھو دواب علی جمع کا بعد با ایک ہے لیکن وہ ہے مشدد تیسری صورت منتحل کی او سلاست و حرف اوسط و ساکن یا ایک علی جمع کا بعد تین حرف ہوں سلاست و حرف تین حرف ہوں لیکن اوسط ساکن ان تین حرف کا درمیان والا جو ساکن ہو جیسے مصابیح اب دیکھو درمیان والا حرف جو ہے وہ ہے ساکن مصابیح اچھا جی اوسط اور ساکن اس کی آگے مسابق اچھا دوسری شرط جمع کے لیے دوسری شرط نمبر ایک تو اوپر لگا دینا کہ جمع منتحل جمعوں کے وزن پر ہو یا اس کے سیزے پر ہو اس کی طرح ہو نمبر دو یہ ہے کہ غیر و قابل یاد رکھیں کہ یہ جو عبارت ہے اس کا تعلق سب کے ساتھ ہے غیر و قابل ورنہ اگر آپ کتاب میں دیکھیں گے تو آپ کو یوں شک ہوگا کہ اس کا تعلق صرف اوسط وہ بلکہ یہ دوسری شرط ہے جمع کے لیے پہلی شرط کیا ہے کون اعلی منتظموں کے وزن پر ہو اور دوسری شرط کیا ہے جی غیر کہ وہ کو قبول کرنے والی نہ ہو وہ جمع تو تب جا کر یہ غیر منصرف اس طرح کی جمع بن جائے گی کون کون سی شرطیں ہیں نمبر ایک یہ کہ وہ کیا ہو کے وزن پر نمبر دو یہ کہ کو قبول نہ کرتی ہو غیر مساوی پہلے والے کی مثال ہے اب دو احتراضی مثالیں آپ کو دیں گے کہتے ہیں اور سیاقل کون سا یا نا غیر کہ یہ دوسری شرط ہے کس کے لیے جمع کے لیے یعنی وہ جمع ایسی جمع نہ ہو جس کے آخر میں ہاں آتی ہو ٹھیک ہے نا یعنی گولتا آتی ہو وہ ایسی جمع نہ ہو یہ شرط ہے اس کے لیے جمع کے لیے اگر ایسی کوئی ایسا کوئی ایسی کوئی جمع ہوگی کہ جس کے آخر میں گولتا ہوگی تو وہ غیر منصرف یعنی میں سے وہ سبب نہیں ٹھہرے گا ٹھیک ہے یہ مطلب اس کا کہ غیر و غیر آئی بات سمجھ اب دو مثالیں دے رہے ہیں اب مزید آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی شاء اللہ کہتے ہیں فسیا کے یہ دونوں منصرف ہیں سیاقل جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیاقل مساجد کے بالکل وزن پر ہے سیاقلتن بالکل مساجد کا وزن پر ہے اور یہ جمع منتحل جمع کا وزن ہے کلف جمع کا بات کیا ہے سیاقلتن دو حرف ہیں لہٰذا اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے اسی طرح فراز دینا تو ان کے اندر بھی فراز دینا یہ بھی مساجدہ کا وزن پر ہے منتحل جمع کا وزن ہے لہٰذا کیا ہونا چاہیے غیر منصرف ہونا چاہیے کیونکہ جمع منتحل جمع جو ہے جمع یہ دو سبوں کا قائم مقام ہے لہٰذا اس کو کیا ہونا چاہیے ان کو ان مثالوں کا سیاح رتن اور فراز نتن کو غیر منصرف ہونا چاہیے حالانکہ یہ کلام عرب کے اندر ملتی ہیں اور ان کو غیر منصرف نہیں پڑھا جاتا اس کا جواب دیتے ہیں کہ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک سر آنکھوں پر کہ آپ نے یہ کہا کہ جہاں ان جمعوں کے وزن پر ہیں لیکن ہم نے جمع کے لیے شرط لگائی ہے ایک تو یہ کہ وہ کیا ہو منتحل جموں کے وزن پر ہو اور ساتھ ساتھ میں ایک اور شرط بھی لگائی ہے کہ اس وہ کو قبول نہ کرتی ہو جبکہ سیاق لطن کے آخر میں بھی اور فراز نتن کے آخر میں بھی کیا ہے گولتا ہے جو حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے اس لیے جو یہ کیا ہے غیر منصرف نہیں ہے کیونکہ شرط لگائی تھی کہ غیر قابل لیکن یہ دونوں مثالیں آپ نے پیش کی ہیں فراز نتن اور سیاق لطن دونوں مثالیں ایسی ہیں جو حق کو قبول کرنے والی ہیں آئی بات سمجھ جی اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جی کیوں رول نمبر چار رول نمبر سات نہیں سمجھ آ رہی ماشاء اچھا جی کم و فراز اچھا سیاقل یہ سیقل کی جمع ہے سیقل سواد کے ساتھ سوئیکل جیسے سیاح کے لکھا ہوا سوئیکل تیز کرنے والے کو کہتے ہیں یعنی تیز کرنے والے آلات جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں تیز کرنے والا سوئیکل اچھا وہ فرازنا فرازنا یہ فرزین کی جمع ہے یہ کھیل کے اندر شطرنج کے اندر ایک وہ چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فرزین اچھا وہ قائم مقام سببعین کہتے ہیں کہ یہ جو الف یہ جو جمع منتحل جمع ہے یہ جمع ہے یہ بھی دو سبوں کا قائم مقام ہے کیوں کہتے ہیں ایک تو یہ کہ الجمعیت الجمائیت ایک یہ کہ جمعیت اور ایک یہ کہ اس کو لازم ہونا جمعیت کا لازم ہونا وہ کیسے کہ دیکھو ایک تو ہے نا جمع ہونا خود ہی جمع ہونا یعنی کسی چیز کا جمع ہونا یہ ہے کہ جامع منتحل جموں کے وزن پر ہونا اور منتحل جموں کا ہونا ہی یہ بات اس کو لازم ہے کہ وہ جمع کی جمع ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی جمع آ ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے نا اس کے بعد کوئی جمع آ ہی نہیں سکتی اور جہاں کہیں بھی جامع منتحل جموں آئے گا یعنی جامع منتحل جموں کا کوئی بھی وزن پایا جائے گا چاہے وہ الف جمع کے بعد دو حرف ہوں یا ایک جمع کے بعد حرف مشدد ہو یا ایک جمع کے بعد تین حرف ہوں تو نو والا ساکن ہو کوئی بھی صورت کوئی بھی شکل پائی جائے اس کو جمع کیا ہو جائے گی ہوگی لازم ہوگی اور یہ جو کہا ہے کہ اس کے بعد جمع مقصر نہ آ سکے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جمع اب کامل ہو چکی ہے وہ جمع کی جمع بن چکی ہے پہلے سے دو با... کئی بار وہ جمع بن چکی ہے جیسے میں نے آپ کو بتائی کل کی جمع اکلو گن اور پھر اس کی اکالیب ٹھیک ہے نا اب یہ جمع کی جمع بن چکی ہوئی ہے اس لیے جو ہے اس کے اندر گوہا کہ ایک ہی جو ہے سبب گویا کا دو بار پایا جا رہا ہے جمع پہلے سے جمع اور پھر اوپر سے دوبارہ پھر جمع تو الجمعیت آئیے تو وہ لزوم و جمع ہونا وہ لزوم اور لزوم جمعیت اچھا آخر میں کہتے ہیں امتنا ہوجما امر رتن اخرا اور منع ہے یہ کہ امر رتن اخرا جمع تقسیر کہ جمع منتحل جمعہ کے بعد دوبارہ یہ جمع مقصر ہو سکے یعنی اگر کوئی جملہ ایسا ہے کہ وہ پہلے سے جمع کیا ہے جمع منتحل جمعہ ہے اب کیا ہے لازم ہو جائے گا کہ اب یہ جمع تقسیر نہیں ہو سکتا اس کے بعد فقان نہ امر رتعین یہ بات ایسی ہے گویا کہ اس کو دو بار جمع کیا گیا کیونکہ کیا ہے یہ الجما یہ تو اچھا یہاں پر جو اعراب ہوگا وہی والا ہوگا جس طرح ہم نے پہلے تین کیا ہے پڑھ کے آ چکے ہیں صورتیں وہاں پر کیا تھا نظوم ہو یہاں پر کیا الجمعیت الجماعیت والوں جب دونوں مرفوع ہوں گے تو ان کی مبتدا محضوف ہوگی احد اور ثانی ہما ٹھیک اور اگر یہ منصوب ہوں گے تو اس وقت ان کے لیے فعل مقدر ہوگا آنی یعنی قائم دو صبحوں کا قائم مقام ہوگا آنی یعنی ان دو سے میری الجماعیت والی زوم ہے ٹھیک اور کثرہ کی صورت میں کل جمعیتی و لزوم یہاں اس صورت میں جو ہے نا یہ ہوگا بدل کس سے سے جو کہ مزافل بن رہا ہے کس کے لیے جی مقام کے لیے مقام کے لیے مزافل بن رہا ہے سبین تو وہ کیا ہے بدل ہے اب مبدل مل ہوئے یہ کیا ہوں گے بدل ہوں گے الجمعیتی و وہ میں اس صورت میں تو امتنا رہا بھی نہیں کے ساتھ تینوں صورتوں میں ہوگا اور امتناع جو امر رتن اخرا جماعت و جمع امر رتن خلاصہ کلام آج کے سبق کا جمع جمع جمع جو کہ اسباب میں صرف مؤثر ہوتی ہے اس سے مراد جمع منتحل جمع ہوتی ہے جمع کے لیے شرط لازم ہے کہ جمع جمع کون سی ہونی چاہیے جمع منتحل جمع ہونی چاہیے پھر آپ کو بتایا کہ جمع منتحل جمع کیا ہوتی ہے کہتے الف جمع کے بعد دو حرف ہوں جیسے مساجد اور الف جمع کے بعد <coughs> دو حرف نہ ہو بلکہ کیا ہو ایک حرف ہو لیکن ہو مشدد تو بھی چلے گا یعنی دو سبوں کا کئی مقام ہو کر غیر منصرف ہوگا یا تین حرف ہوں لیکن تین حرفوں میں سے درمیان کا حرف کیا ہو ساکن ہو تو پھر اس صورت میں یہ سواب من صرف بن سکے گا پہلی شرط جو جمع کی ہے وہ یہ کہ جمعوں کے وزن پر ہو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو غیر قابل کہ وہ کو قبول نہ کرتا ہو ٹھیک اگر کوئی اسم ہے اور وہ جمع منتظموں کا وزن پر نہیں ہے تو تب بھی کیا غیر منصرف نہیں ہوگا اسی طرح اگر کوئی سم جہاں جمعوں کے وزن پر تو ہے لیکن اس کے اندر کیا نہیں پایا جاتا اسباب میں سے کوئی سبب دو سبب یا ایک ایسا کوئی سبب دائیں بائیں آپ کو اس کو دیکھیں کہ کوئی ایسا سبب ہو جو دو کے قائم ہاں، منتحل جمع علی جمع کے بعد دو حرف ہوں جیسے مساجد یا ایک حرف مشرف جیسے دواب یا تین حرف ہوں لیکن پھر کیا ہو درمیان والا حرف ان میں سے کیا ہو ساکن ہو جیسے مسابح ٹھیک ہے تو ایک شرط یہ لگا دی تھی کہ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ منتحل جموں کے وزن پر ہو پھر آگے منتحل جموں کی تفصیل دوسری شرط یہ کہ وہ ہاں کو قبول نہ کرنے والا ہو اگر کوئی ایسے میں ایسا ہو کہ جو ہاں کو قبول کرتا ہو یا جمع ہو لیکن منتحل جموں کے وزن پر نہ ہو تو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں منتحل جموں کے وزن پر ہی ہو لیکن پھر بھی کیا ہو منصرف ہو اس لیے کہ جسم کے اندر کیا ہوگی گولتا ہوگی اب ایک بات ہے ویسے کہ یہ گولتا اگر آتی ہے یعنی جس کے آخر جو ہا کو قبول نہ کرتے انہوں نے شرط لگائی ہے اگر ہاں آ جائے تو کیا مضر ہے اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ جو تانیز کی جو علامت ہوتی ہے گولتا یہ کیا ہوتی ہے یعنی محل زوال میں ہوتی ہے یہ صرف تذکیر اور تانیس میں فرق کے لیے آتی ہے کبھی بھی ساکت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور حالانکہ ہم پڑھ رہے ہیں جمع منتحل جموں کے جس کو جمع لازم ہوتی ہے اور یہ جو تائے تانیس ہوتی ہے مفرت کے ساتھ ہوتی ہے اور محلے زوال میں ہوتی ہے جو کبھی بھی زائل ہو جاتی ہے تو اس کا پھر اجتباع آتا ہے مفرت کے ساتھ تو اس وجہ سے یہ کیا ہے غیر قابل اللہ کی شرط لگائی ہے تاکہ یہ جمع کیا ہے اس کو لازم رہے خیر تو اس ٹھیک اب دو احتراجی مثالیں دی ہیں سیاح قلعہ کی اور فرازنہ کی کہ یہ دونوں باوجود اس کے منتحل جمع کے وزن پر ہیں لیکن پھر بھی کیا ہے منصرف ہے غیر منصرف نہیں ہے قبول ہے ہاں اس لیے کہ دونوں ہا کو قبول کرتے ہیں پھر آپ کو یہ بتایا کہ یہ جمع منتحل جو ہے ایک سو دو قائم مقام ہوتا ہے نمبر پانچ اور کون سا ایسا سو ہے جو دو کا قائم مقام ہوتا ہے جی دو سبوں کا قائم مقام اور کون سا سبو ہے رول نمبر پانچ آپ کو میری آواز آ رہی ہے باقی آپ لوگوں کو میری آواز سنائی دے رہی ہے نہیں کس نے کہا ایسے رول نمبر چار آپ بتا سکتے ہیں ایسا کون سا سر مجھے دو کا قائم مقام ہو اس کے علاوہ ایک تو جمع منتحل جمو ہے اس کے علاوہ بتائیے بتا سکتے ہیں تو بتائیے نہیں بتا سکتے تو بتا دیں کہ نہیں بتا سکتے آپ بتا دیں رول نمبر تین اللہ کے بندو تانیس بل علی فل مقصورہ اور تانیس بل علی فل ممدودہ کل ہم نے پڑھا اور بتایا تھا آپ کو کہ یہ دو کا قائم مقام ہوتا ہے اور صاف کتاب میں لکھا ہوا ہے تانیس و رزوم ہو کیا کہا تھا یعنی قائم مقام السببین ٹھیک ہے نا تو تانیس مقصورہ اور تانیس بل ممدودہ وہ دو کے قائم مقام ہوتے ہیں اور ایک ہی ہے کہ جمع منتحل جمع اس کے علاوہ ہر سبب وہ ایک ہی ہے بس دو کا قائم مقام یہ دو ہی چیزیں اسما منصرف میں سے اچھا دیکھ لیں عبارت کو امل جمع برحال جمع فشر تو شرط یہ ہے اس کی کہ یقون اعلیٰ سیغت منتحل جموں منتحل جموں کے وزن پر ہو وہ یقون بادر علیف جمع منتحل جموں کیا ہے کہتے ہیں علیف الجم حرفان کہ علی جمع کے بارے تو دو حرفوں کا مساجدہ جیسے کہ مساجدہ حرف مشدد مثل یا ایک حرف لیکن مشدد جس طرح کا دوابا اور ثلاثت و حرف اوسط ہوا ساکن یا تین حرفوں اور تین حرفوں میں سے درمیان والا جو ہے وہ ساکن ہو کا مسابے جیسے کہ مسابی دوسری شرط امل جمع کی غیر قابل وہ جو جمع ہو وہ ہاب قبول نہ کرنے والی ہو فسیات لطن و فراز بس سیات لطن اور فراز منصرف یہ دونوں منصرف ہوں گے کیوں قبول ہی مل دونوں ہاتھوں قبول کرتے ہو گئی اور یہ بھی تانیس بلائی کی طرح دو سبوں کا قائم مقام ہے الجماعیت جمع اور ایک جمع کا لزوم کے اندر دو سو دوست پر پائے جاتے ہیں اور امتنا اور منع ہے یہ اس کا دوبارہ منع اس کے دوبارہ جمع ہو جانا جمع تقسیر جمع تقسیر جمع منت الجمو کا جمع تقسیر کے ساتھ جمع ہونا منع ہے البتہ جمع سالم ہو یا جمع منت سالم ہو اس کے ساتھ ہو سکتا ہے جمع بس پسی بات ایسی ہے کوئے کہ اس کو دو مرتبہ جمع کیا گیا ٹھیک ایک جمع اور ایک لزوم میں جمع اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے علم عمل جان مال عمر میں برکت عطا فرمائیں مجھ آپ تمام کے حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ